ادھام ادھام ادھام ادھام ادھام یدھام ادھیمام فہو مدھام الامر من ونہی لا تدھام اب ذرا ماضی کی کی گردان اس ادھا ممنا ادھا ممنا چھٹا سیا میں نے کہا تھا ماضی کے اندر جو ہے چھٹے سے پھر کام جو آگے شروع ہو جائے گا ادھا ممتا ادھا ممتما ادھا ممتم ادھا ممتی ادھا ممتما ادھا ممتن ادھا ممتو ادھا ممنا ٹھیک ہے جی مزارے کی طرف آ جائیں یدھام یدھا مانے یدھامون تدھامان یدھا ممنا یدھا ممنا یہ یاد رکھنا اچھا چھٹا اور بارہواں اس میں آئے گا تدھام تدھامان مدھا مونا تدھامان تدھا ممنا بارہواں سی کا ادام ہو جائے گا اچھا جی اس میں فائل آ گیا ٹھیک ہے اس میں فائل اس, اس میں فائل کا کیسے آئے گا مدھامن اس میں فائل کیسے آ جائے گا مدھامن تو مدھامن تدھا بتایا نہیں تدھا ممنا میں نے کیا پڑھا غلط تو نہیں پڑھا تھا کہیں میں نے میں نے یدھا مم اور تدھا ممنا ٹھیک ہے ممنا اگر میں نے اگر ممنا پڑھ لیا تو غلط ہوگا پھر ممنا اچھا اچھا تدھا ممنا اچھا جی اب آگے دیکھیے اس میں فائل مدھامن مدھامان مدھامون مدھامتن مدھامتانے مدھاماتن ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اس میں فائل کا اور لم والی کردان ذرا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں لم والی جو لم والی کردان ہے وہ تیرہ ہوں گے سو پانچ سیگے جو جو پڑھتے تھے تین تین سیگے جو آتے تھے اور الادہ سے کہتے ہیں دیکھیے ذرا لم یدھاما لم یدھامی لم یدھا مم پھر آگے لم لم لم لم لم یا لم یدھا ممنا ٹھیک ہے ابھی یہ چھٹا سیگا مکمل ہوا پھر ساتواں سیگا پھر اس کے تین طرح سے پڑھیں گے اس کو لم لم تدھا مم یہ ساتواں سیگا ٹھیک ہے ابھی پھر آٹھواں لم تدھام لم تدھام پھر اب مونس کا سیکھا مونس کا لم لم تدھام لم تدھا ممنا اب تیرواں چودواں پھر تین تین طریقوں سے لم ادھا لم ادھام لم ادھا مم اب چودواں لم لم مم دیکھو بھی بات اب امر کی طرف آ جائیں امر کیسے پڑھیں گے اس کو بھی تین تین طریقوں سے وہ پڑھنے کا ادھام ادھام ادھام ادھام ادھام ادھام ادھام ادھام ٹھیک ہے یہ حاضر کا سیکھا ہوگا اور اگر اس کا سکیلا بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے سکیلا آئے گا ادھام ٹھیک ہے نا من ٹھیک ہے نا من یوں پڑھنا ہے آپ نے کیا ادھام تھا نا اس کا کیسے آئے گا یعنی ہاں، ادھام حاضر جو تھا ادھام تھا تو اس کا اگر نون سکیلا وغیرہ لگائیں گے تو ادھا اب تو ڈبل شد آ جائے گی یعنی میم کے اوپر بھی شد اور نون کے اوپر بھی شد تو ادھام من ادھام ادھام منا ٹھیک ہے ادھا منا ادھام مونا نہیں پڑھنا اچھا وہ واؤ گر جاتا تھا نا تو کیا آتا ہے ادھام منا ادھام ادھام ادھام ادھامان ادھا مان یاد دیکھیں ادھام مانے ادھام خفیفہ کیسے آئے گا ادھامن ادھام ادھام اور غائب کا سیگا کیسے آئے گا اس کا لیا دھام امر غائب جو آئے گا لیا دھام لیا دھام لیا دھام لیدھام لیدھام دھام لام لتدھام لتدھام لتدھام لام لیدھام لیدھام لیدھام لیا لندھام لندھام لین جائے گا اللہ کرے کچھ سمجھ میں آ جائے ایسے نہیں بھی ایسی آ جائے گی ساری جی بس یہ آپ لوگوں نے اب کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور